عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبا گیا جب ہم بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے حالانکہ اس نے منی خارج نہ کی تو اسے کیا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی صرف پانی سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچہتر